فتنے کی تحقیق عام طور پر فتنہ و فساد کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ کسی بات پر دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے پہلے گالم گلوچ ہو پھر فریقین کے مستعد آدمی اینٹ پتھر یا لاٹھی پونگے یا تلوار بندوق سے مسلح ہو کر میدان میں کود پڑیں ایک دوسرے کے سر پھوڑیں اور خوب قتل و غارت کر کے آتش غضب کو ٹھنڈا کر لیں اگرچہ فتنہ و فساد کا اطلاق اس مشغلے پر بھی ہوتا ہے لیکن قرآن اصطلاح میں ان الفاظ کا مفہوم اس قدر تنگ نہیں ہے بلکہ اور بہت سے اخلاقی جرائم بھی ان کے تحت آتے ہیں ہمیں ان کی تفصیل دوسری کتابوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود قرآن ہم کو بتا دیتا ہے کہ اس کی مراد فتنہ و فساد سے کیا ہے لغت میں فتن کے معنی ہے سونے کو تپا کر دیکھنا کہ وہ کھوٹا ہے یا کھرا اسی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ انسان کے آگ میں ڈالے جانے پر بولا جاتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے یوم ہم الناری ناری یوف تنون ترجمہ جس روز وہ آگ پر بھنے جائیں گے پھر مجازن اس سے ہر وہ چیز مراد لی گئی ہے جو انسان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنے والی ہو چنانچہ مال و دولت اور اہل و عیال کو فتنہ کہا گیا کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اس آزمائش میں ڈال دیتی ہیں کہ وہ حق کو زیادہ عزیز رکھتا ہے یا ان کو علم و انما اموالکم و اولادکم فتنہ راحت اور مصیبت کو بھی فتنہ کہا گیا و نب لوکم بشری والخیری فتنہ کیونکہ ان دونوں حالتوں میں بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے زمانے کے انقلابات اور تاریخ کی نئے رنگیوں کو بھی فتنہ کہا گیا کیونکہ وہ قوموں کی آزمائش اور ان کے امتحان کا ذریعہ ہیں اولا یرونا انہم یفتنون فی کلی عام مرتن او مرتینی ثم لا یتوبون ولا ہم کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ڈالنے کو بھی فتنہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کی قوت برداشت کا سخت امتحان ہے ومن ہم يَقُولُ ذلی ولا تفتنی ان تمام مثالوں سے معلوم ہوا کہ فتنہ کے اصل معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں خواہ وہ فائدے کے لالچ اور لذت کی چاٹ اور محبوب چیزوں کی بخشش کے ذریعے سے ہو یا نقصان کے خوف اور مصائب کی مار اور اظہار رسانی کے ذریعے سے یہ آزمائش اگر خدا کی طرف سے ہو تو برحق ہے کیونکہ خدا انسان کا خالق ہے اور وہ اپنے بندوں کا امتحان لینے کا حق رکھتا ہے اور اس کے امتحان کا مقصد انسان کو بہتر اور بلند تر حالت کی طرف لے جانا ہے لیکن اگر یہی آزمائش انسان کی طرف سے ہو تو یہ ظلم ہے کیونکہ انسان کو اس کا حق نہیں ہے اور انسان جب کبھی دوسرے انسان کو فتنے میں ڈالتا ہے تو اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس کی آزادی ضمیر سلب کر لے اور اس کو اپنی بندگی پر مجبور کرے اور اسے اخلاقی اور روحانی پستی میں مبتلا کر دے اس مؤخر و ذکر مفہوم میں فتنے کا لفظ تقریباً انگریزی لفظ پرسیکیوشن کا ہم معنی ہے مگر انگریزی لفظ میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی فتنے میں ہے قرآن میں اس کی جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں نمبر ون کمزوروں پر ظلم کرنا ان کے جائز حقوق سلب کرنا ان کے گھر بار چھین لینا اور انہیں تکلیفیں پہنچانا سورہ نحل ترجمہ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو فتنے میں ڈالے جانے یعنی خوب ستائے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور جنہوں نے حق کی خاطر سخت جد و جہد کی اور راہ حق میں ثابت قدم رہے مغفرت کرنے والا ہے سورہ بقرہ ترجمہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یقیناً مسجد حرام کی حق تلفی ہے لیکن حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ برا ہے اور فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے نمبر ٹو جبر و استبداد کے ساتھ حق کو دبانا اور قبول حق سے لوگوں کو روکنا سورہ یونس پس موسا پر ان کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لایا سوائے نوجوانوں کی ایک قلیل جماعت کے کیونکہ انہیں فرعون اور اپنے سرداروں سے جو فرعون کے خوش آمدی تھے خوف تھا کہ انہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے نمبر تھری صد ان سبیل اللہ جس کی تشریح گزشتہ باب میں کی جا چکی ہے چنانچہ سورہ انفال میں پہلے تو کافروں کا جرم یہ بتایا ہے کہ وہ صد ان سبیل اللہ کی کوشش کرتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ پھر ان کے مغلوب ہونے کی پیش گوئی کی ہے ثم یغلبون اور اس کے بعد ان کے اسی فعل کو فتنہ قرار دے کر جنگ کا حکم دیا ہے وقاتلوہم حتی لا تکونا فتنتو ویکونت دینو کلہو للہ نمبر فور لوگوں کو گمراہ کرنا اور حق کے خلاف فریب اور تما و اکراہ کی کوششیں کرنا بنی اسرائیل ترجمہ اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے تما اور اکراہ کے ذریعے اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے تاکہ تو اسے چھوڑ کر ہم پر افطرا باندھنے لگے اگر تو ایسا کرتا تو وہ تجھے دوست بنا لیتے سورہ معدہ ترجمہ اور ان سے ہوشیار رہ کہ کہیں تجھے فریب دے کر ان احکام میں سے کسی سے پھیر نہ دیں جو اللہ نے تیرے اوپر اتارے ہیں کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں نمبر فائیو غیر حق کے لیے جنگ کرنا اور ناجائز اغراض کے لیے قتل و خون اور جتھا بندی کرنا سورہ احزاب ترجمہ جنگ احزاب کے موقع پر اگر مدینہ کے اطراف سے دشمنوں کا داخلہ ہو جاتا اور پھر ان منافقین سے فتنے میں شریک ہونے کی درخواست کی جاتی تو یہ ضرور اس میں کود پڑتے اور ذرا تعمل نہ کرتے سورہ نساء ترجمہ تم ان منافقوں میں سے کچھ دوسرے لوگ ایسے پاؤ گے جو تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب فتنے کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں تو اس میں آندھے منہ گر جاتے ہیں یعنی خود بھی فتنہ برپا کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں نمبر سکس پیروان حق پر باطل پرستوں کا غلبہ اور چیرہ دستی سورہ انفال ترجمہ اگر تم پیروان حق کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا یعنی غلبہ باطل سے حق پرستوں پر زمین تنگ ہو جائے گی